میں دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شگواہوں کے بچی کو ان کے نگاہ میں پیش کیا مولانا محمد حماد اسلم صاحب کیا آپ نے مسلمات سلمہ جو بیٹی ہیں آفر المنشا کی ان کو اپنے نکاح میں بے بذحق میں دس ہزار روپے وہ مطابق شریعت محمدی سامنے شرگواؤں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد امام اعظم ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت فرمائی کہ تکنا من اللہ بما رزقک کا مال او جاہن اے بیٹے اللہ تعالی کی طرف سے جو تمہیں مال اور عزت ملی ہے اس کے اوپر کناعت کرنا بہت عمدہ نصیحت ہے اللہ نے انسان کا جو مال مقدر میں کر دیا یا عزت مقدر میں کر دی اس کے اوپر انسان مطمئن رہے خوش رہے ہرس و طبیعت میں تو پھر جی چاہتا ہے کہ سب کا مال میرے پاس آ جائے اور یہ سے انسان کو نقصان دیتا ہے شریعت کی نظر میں اچھا انسان وہ ہے جس کے اندر کناعت ہو کناعت کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر مطمئن ہو اور خوش رہے اور کوشش کرے کہ جو میری آمدن ہے اسی میں میرا گزارا ہو جائے دوسروں کی جیب پر دوسروں کے مال کے اوپر نظر نہ رکھے حرام طریقوں سے مال نہ کمائے حلال کمائے اس کو کناعت کہتے ہیں چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے قد افلح من اسلم تحقیق فلاح پا گیا کہ جس نے اسلام کو قبول کیا وہ روزے کا کفافن اور اس کو اللہ نے کفایت کے برابر روزی یعنی جو ضرورت ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے غیر کی محتاجی نہیں پڑتی اس کو تو جس کو کسی غیر کی محتاجی نہیں پڑتی اس کو گیا کفاف رزق مل گیا وہ کنا اللہ بما آتا اور اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس کے اوپر اس کو اللہ نے کناعت بھی عطا فرمائی آج کل تو جس بندے سے پوچھو سائیکل ہے تو کہتا ہے جی کہ فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل والے سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے فلاں کے پاس کار ہے کار والے سے پوچھو وہ کہے گا جی میرے پاس تو سزوکی کار ہے فلاں کے پاس تو ٹیوٹا کار ہے ٹیوٹا والے سے پوچھے وہ کہے گا جی فلاں کے پاس لینڈ کروزر ہے لینڈ کروزر والے سے پوچھے وہ کہے جی فلاں کے پاس تو فراری ہے خواہشات ہیں کہ کہیں ٹکتی نہیں ہے اور بندہ حریف سے تر ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہرس پسند نہیں کی گئی اچھا انسان وہ ہے جو مطمئن رہے اللہ سے جو اللہ نے دیا اس کے اوپر ہی رہے الحمد آج کے دور میں اتنی روٹی کی بہتات ہے کہ اس سے پہلے آج کبھی نہیں تھی پچھلے زمانے میں کبھی روٹی اتنی عام نہیں ملتی تھی جتنی آج ملتی ہے اور جتنے اللہ کے شکوے آج ہیں اتنا آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے آج کا تو فقیر آدمی بھی روٹی نہیں مانگتا آپ اس کو روٹی باہر دیں وہ کہے گا جی نہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے مجھے تو دس روپے چاہیے بھائی کیا کرنے ہیں جی میں نے سگریٹ پینی ہے سگریٹ پینے کے لیے دس روپے چاہیے آج کا فقیر بھی سگریٹ کے لیے پیسے مانگتا ہے روٹی اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا جب دس روپے مانگتے تھے اور آج کا دور تو یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائے فقیر باہر ہوتا ہے اس سے پوچھے بھائی آپ کو روٹی چاہیے کہتے ہیں جی روٹی نہیں چاہیے بھائی دس روپے چاہیے کہتے صاحب دس روپے سے کیا بنتا ہے تو کیا چاہیے سو روپے تو دیں آپ نے کرنا کیا ہے جی میں نے بیلنس ڈلوانا ہے فون میں بیلنس ڈلوانا ہے فون میں بیلنس ڈلوانے کے لیے سو روپے کی بھیک مانگ رہا ہے آج کل کے فقیر کو فون کے بیلنس کی ضرورت ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ دنیا میں کیسی زندگی چاہتے ہیں اب در رسول بن کر رہنا چاہتے ہیں یا ملک رسول بن کر رہنا چاہتے ہیں یعنی بادشاہ بھی ہوں اور اللہ کے رسول بھی ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام تھے وقت کے بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی تھے آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول بھی ہوں اور ظاہر میں ایک عام بندے کی زندگی ہو اور ساتھ جبری اسلام نے ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبد بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمائے چنانچہ نبی رسان نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں عبد بن کر زندگی گزاروں تو اللہ رب العزت نے آپ کو ابدیت کی انتہا عطا فرما دی اور آپ کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی سبحان اللہ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نبی انسان فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے میں اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن مجھے فاقہ ہو تاکہ میں صبر کروں اے اللہ ایک دن مجھے کھانے کو دے اور ایک دن فاقہ دے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے دو میں کافی ہیں جس سے پیٹ سیدھی رہ سکے کمر سیدھی رہ سکے وہ دو میں کافی ہیں اور اگر انسان زیادہ کھانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیٹ کے تین حصے کرے ایک حصہ روٹی کھائے ایک حصہ پانی پیئے اور تیسرا حصہ اللہ کی یاد کے لیے خالی چھوڑ دے یعنی پیٹ کو خالی چھوڑنا چاہیے تاکہ انسان سکون سے اللہ کی یاد کر سکے یہ تیسرا حصہ وہ کھائے گا جو زیادہ کھانا چاہتا ہے اور آج کل ہم تو ماشاء اللہ سیدھے سادے اصول پہ کام کرتے ہیں سیدھا سادہ اصول جانتے ہیں نا وہ ایک مولانا صاحب نے جمعے کے محفل میں نا بتایا کہ پیٹ کے تین حصے کرنے چاہیے ایک حصہ روٹی کھاؤ ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ سانس رکھنے کے لیے خالی چھوڑ دو تو جمعے کے بعد ایک دیہاتی لڑکا آیا مولانا آپ نے یہ کیسا مسئلہ سنایا بھئی میں نے سنایا کہ پیٹ کے تین حصے کرنے چاہیے ایک روٹی کھائے دوسرا پانی پیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے خالی چھوڑ دے کہنے لگا مولانا ہم تو سیدھے سادے اصول پہ کام کرتے ہیں اس نے کہا آپ کا اصول کون سا ہے کہتے جتنی پیٹ میں جگہ ہے وہ تو ہم روٹی سے بھر لیتے ہیں اور جو پانی ہے نا وہ ان کے درمیان جو درزیں بچتی ہیں اس میں سے خود بخود اندر چلا جاتا ہے باقی رہ گیا سانس اس کی مرضی آتے آئے نہیں آتا نہ آئے تو آج کل کے نوجوان سیدھے سادے اصول پہ کام کرتے ہیں دور صحابہ میں جس بندے کو ایک وقت کا کھانا روزانہ مل جاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ مجھے بہت کثرت سے رزق اللہ نے عطا فرما دیا نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دو دن متواتر پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرا دن فاقا اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرے دن کھجوروں پہ گزارا کر لیا پیٹ بھر کر روٹی کھانے کا موقع نہیں ملا کتنی سادگی میں زندگی گزاری اور کتنے تھوڑے رزق پہ زندگی گزاری سعید داعش صدیق نے فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں کئی کئی مہینے ہو جاتے تھے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی اکرما ان کے شاگرد تھے چھوٹے تھے انہوں نے پوچھا کہ ام و آگ جلتی تھی یعنی جس جگہ آگ جلاتے ہیں نا چولہے کی اس جگہ گھاس اگاتی تھی آپ اندازہ لگائیے کتنا عرصہ آگ ہی گھر میں نہیں جلتی تھی چولہا ہی نہیں جلتا تھا اکھانا کیا بننا ہے اس نے کہا گزارا کیسے ہوتا تھا تو فرمایا دو کالی چیزوں پر اسودان دو کالی چیزیں کون سی کہ ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے بس اس پہ وقت گزار لیتے تھے اب آپ بتائیں آپ کو اگر تین کھجوریں دے دیں اور کہیں جی کہ آ کر دن گزارو تو میرا خیال ہے کہ ہم تو اتنے کمزوری محسوس کریں گے کہ کھڑے ہوں گے کہ تو گرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں تو ہمیں بہت عطا کیا ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور جتنا رزق کی پریشانی آج انسان نے لی ہوئی ہے اتنا آج سے پہلے انسان رزق کے لیے پریشان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو رزق کے حلال کے لیے محنت کرے رزق کے حلال کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے چنانچہ نبی رسات اسلام کو ایک صحابی آ کر ملے اس صحابی کے ہاتھ بہت سخت تھے گٹے پڑے ہوئے تھے تو نبی رسات اسلام نے اس سے پوچھا بھئی آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور ہوں اور پتھر توڑتا ہوں اور سارا دن تیشہ چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ جو ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے تو دین اسلام نے اللہ کے حبیب ہونے کو مسلح سے صرف نہیں جوڑا رزق کے ساتھ ہی جوڑا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اب بتائیے کوئی بندہ اس نیت سے جاتا ہے دفتر کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں رزق کے حلال کماؤں اور اللہ کے دوستوں میں میرا شمار ہو جائے ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے سب سے بری عادت ہوتی ہے بیکار رہنا کہ آدمی کو کام ہی کوئی نہ ہو یا جو کام چور بندہ ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ نالائق انسان ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے کام کی عادت نہیں ہوتی ہر وقت پڑے رہنا ہر وقت اپنی باتوں میں مصروف رہنا اور رزق کے حلال کے لیے کوشش نہ کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہوتی مردوں میں اچھا مرد وہ ہے جو رزق کے حلال کے لیے کوشش کرے چاہے اسے تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے چنانچہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے وہ سر کے اوپر سبزی اٹھا کے لے جا رہے تھے سبزی کا ٹوکرا آگے سے شاگرد مل گیا اس نے کہا حضرت آپ یہ سبزی کا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہے ہیں ہمیں دے دیں ہم پہنچا دیتے ہیں فرمایا کہ نہیں مجھے لے جانے دو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو زیب نہیں دیتا آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ نے سر پہ سب بھی رکھی ہوئی ہے جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ رزق کے حلال کمانے میں ذلت اٹھاتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں تو میں اس لیے سر پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے جو نوجوان پسینہ بات ہے مشقت اٹھاتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے کام سے خوش ہوں شوق سے کام کیا کریں محنت سے کام کیا کریں مشقت اٹھایا کریں اس سے گھبرایا نہ کریں قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے اور رزق اس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے اللہ دے دیتے ہیں ہمارے بڑے بھائی تھے ملک احمد علی صاحب ان کا ایک شاگرد تھا اس نے میٹرک امتحان دیا تو وہ فیل ہو گیا اب فیل ہونے والے بندے کو تو بڑی ذلت ہوتی ہے تو وہ شہر میں لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا کہ مجھے شرمندگی ہوگی اور شہر چھوڑ کے چلا گیا پھر کئی سال نظر نہیں آیا کوئی پانچ سات سال کے بعد ایک دن اس نے گرمیوں کے موسم میں مل مل کا کرتا پہنا ہوا اور صاف کڑھائی والا اور خوشبو لگائی ہوئی اور بازار میں بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے بھائی جان بتاتے ہیں کہ مجھے ملا تو اس نے اسلام کیا استاد جی السلام علیکم میں نے پوچھا بھائی تم غائب ہی ہو گئے چھ سات سال کہاں گئے تمہارا پتہ ہی نہیں چلا کہتے جی استاد جی بس میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا بھائی جان کہتے ہیں کہ میں حیران کہ یہ کیسا لڑکا ہے جو استاد کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا استاد کو بتا رہا ہے کہنے لگے کہ میں نے اس کو ہوا کہ ہوا کیا یہ بتاؤ کہتے ہیں کہ حضرت اتنی شرم آئی استاد جی کہ میں تو شہر چھوڑ کے چلا گیا فیصل آباد چلا گیا پھر وہاں پر میرے پاس تو کچھ تھا نہیں کھانے کو تو میں نے سوچا چلو میں ریڑھی لگا لیتا ہوں تو میں نے ایک ریڑی لگانی شروع کر دی اور اس پر بنیانے جرابے رکھ کے بیچنی شروع کر دی میرا سامان بکنا شروع ہو گیا اور مجھے اچھا خاصا وہاں سے پروفٹ ہوا کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں کپڑے کی دکان ہے اس کے سامنے جو تھلا ہوتا ہے نا آپ وہ کرائے پہ لے لیں سارا دن بجائے دھکے کھانے کے ایک جگہ بیٹھ کے بیچیں میں نے وہ تھلا کرائے پہ لے لیا اور میں نے وہاں پر اپنی جرابوں بنیانوں کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھ لی وہ اتنی بکنی شروع ہو گئی کہ میرے پاس اچھی بھلی آمدنی نہیں ہو گئی ایک سال کے بعد وہ دکان کرائے کے لیے فارغ ہو گئی تو میں نے سوچا کہ لوگوں نے جو کرائے پہ لینی ہے تو میں کیوں نہ لے لوں تو میں نے مالک سے بات کر کے وہ دکان کرائے پہ لے لی اللہ نے میرے رزق میں برکت دی دکان اتنی اچھی چلی کہ دکان پھر میں نے خود خرید لی پھر ساتھ والی دکان بکنے لگی تو میں نے وہ بھی خرید لی استاد جی اس وقت میں فیصل باد میں تھوک کی کپڑے کی دکان دو دکانوں کا مالک ہوں میں اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگتا پانچ ہزار روپے تنخواہ ہوتی اور میں بیٹھ کے شکوے شکایتیں کر رہا ہوتا شکر ہے کہ میں فیل ہو گیا اور میں نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے دو دکانیں اپنی عطا فرما دی تو بندے نے محنت کرنی ہوتی ہے اللہ رزق دیتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ رزق کے حلال کے لیے کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ جو آپ نے دیا ہے ہمیں اس پر کناعت عطا فرما دے دل میں ہوا سونا ہر سونا میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں یہ اچھی عادت نہیں ہے ہر بندہ تو محل نما مکان میں نہیں رہ سکتا اور ہر بندہ گاڑیوں میں بھی نہیں پھر سکتا اللہ نے رزق کو تقسیم جیسے کی ہے بس اس کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا سیکھ لیجئے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ جب تو نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو اس وقت میں تجھے یاد تھا میں تجھے یاد تھا میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں تو نے سبزی بھیجی مجھے سبزی اچھی لگ رہی ہے ضروری نہیں کہ مرغے چرگے ہونے چاہیے جو تو نے بھیج دیا تیری طرف سے انعام ہے نا میرے لیے تو بڑی نعمت ہے تو نعمت کو شکریہ ادا کر کے استعمال کریں اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے رزق کی اکثر جو شکایتیں ہیں نا وہ انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور اللہ ان کو رزق کے جو ہے وہ چکر میں پھنسا دیتے ہیں اور عجیب بات ہے جتنے گھر کے بندے اتنے نوکری کرتے ہیں گھر کے سب مرد نوکری کرتے ہیں سب عورتیں نوکریاں کرتی ہیں خرچے پھر پورے نہیں ہوتے ہے نا مصیبت کس لیے پورے نہیں ہوتے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی اگر برکت ہوتی تو رزق پورا ہو جاتا جو رزق اللہ دیتے ہیں وہی رزق پورا ہو جائے اگر اس رزق میں برکت آ جائے ورنہ تو ادھر نقصان ادھر نقصان پیسے لگتے رہتے ہیں بندے کے اور جاتے کا پتہ ہی نہیں چلتا تو امام اعظم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے اوپر کنات اختیار کرنا یعنی مطمئن رہنا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بندے کی ضروریات ہیں یا وہ اپنے لیے یا بچوں کے لیے کچھ بنانا چاہتا ہے یا مدرسہ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ کماؤں تو اب زیادہ کی تمنا حرام ہے نہیں وہ کوشش کر سکتا ہے محنت کرے اپنے رزق کو بڑھانے کی محنت کرنا رزق کو بڑھانے کے لیے یہ منع نہیں ہے مگر شکوے شکایتیں کرنا اور دل میں ہوس رکھنا یہ منع ہے جو ہے اس کے اوپر مطمئن رہے کوئی آ کے پوچھے بھئی کیا حال ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ آپ نے مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اتنا کھلا رزق اللہ نے اس کو دیا کہ اگر وہ دس گھروں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لینا تو آرام سے چلا سکتا ہے دس گھروں کا خرچہ چلا سکتا ہے بلکہ سچ کہوں تو چالیس گھروں کا خرچہ اس کے ذمے ڈال دو تو وہ چالیس گھروں کا خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے ہر مہینے اتنی آمدنی ہے اس کی ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا سنا بھائی کیا حال ہے کام کاروبار کیسا ہے کہتے ہیں بس گزارا ہے اتنی مجھے حیرت ہوئی کہ دیکھو اللہ نے اتنا دیا کہ چالیس گھروں کو یہ فیڈ کر سکتا ہے اور جب پوچھتے ہیں حال کیا ہے تو منہ بنا کے کہتے ہیں جی گزارا ہے میں نے کہا مجھے اتنی اس بات پہ جو ہے نا وہ غصہ آ رہا ہے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اس بندے کو میں نے اتنا دیا پھر منہ ہے تو جو اللہ نے دیا اس کے اوپر ریزی رہنا سیکھیں اور پھر اللہ سے برکت مانگے نعمت مانگے اللہ اور عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی بجٹ کی کمی نہیں ہے کہ بھائی اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں میں دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اگر ہماری دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ رزق کی ایسی بہتات دیں گے کہ ہم سے رزق سمیٹا نہیں جائے گا ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تجھے روٹی بھی دے گا بوٹی بھی دے گا کاریں بھی دے گا بہاریں بھی دے گا بس رزق کے حلال کماؤ اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو ہم چاہتے ہیں کہ کریں تو ہم من مرضی اور اللہ رزق کی بہتات دے دے جو اللہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی عزی کو تنگ کر دیتے ہیں وہ امن آ رد ذکری فن لہو معیشت دن کا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں نہ شرو یوم القیامت عام اور قیامت کے دن ہم اس بندے کو اندھا کھڑا کریں گے تو جس طرح مال میں انسان کو کنات ضروری ہے اسی طرح شہرت میں بھی کنات ضروری ہے نفس یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بڑا شیخ بنوں میں بڑا خلیفہ بنوں میں بڑا تاجر بنوں میں بڑا بزنس مین بنوں یہ جو بڑا بننے کی اور زیادہ عزت پانے کا شوق ہے نا یہ بھی برا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا کہ اپنے مال اور عزت میں کنات اختیار کرو اللہ تمہیں بڑا بنانا چاہے گا تو کوئی تمہیں چھوٹا نہیں بنا سکتا اور اگر اللہ تمہیں چھوٹا بنانا چاہے گا تو تم بڑے نہیں بن سکتے معاملہ اللہ پہ چھوڑو اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش رہو راضی رہو اللہ تم سے راضی ہم اللہ سے راضی بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ سوال پوچھا موسا علیہ السلام سے کہ آپ کو تور پہ جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں تو موسا علیہ السلام نے سوال پوچھا اللہ میری قوم پوچھتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے علیہ السلام ان بندوں کو جا کے بتا دو کہ یہ کام بڑا آسان ہے یہ اپنے من میں جھانک کے دیکھیں اگر یہ اپنے من میں مجھ سے راضی ہیں میں اللہ ان سے راضی ہوں اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے موجود ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں کتنا آسان ہے معلوم کرنا ہم دیکھیں ہم اللہ سے راضی ہیں یا ہم کہتے ہیں جی یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اس کا مطلب ہے شکوے ہیں ہم راضی نہیں ہیں اگر ہم راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے اور اگر ہم کہتے ہیں جی اللہ کا میرے اوپر احسان اللہ کا میرے اوپر فضل اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے اور یقینی بات ہے اس میں تو کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں ہمیں تو اللہ نے اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے دیا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو دنیا میں رزق تھوڑا ملے گا قیامت کے اس کو حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا اور جس کو زیادہ مال ملے گا اس کو زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا لمبا عرصہ کھڑا ہونا پڑے گا اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غربا میری امت کے عمرا سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں کا ایک دن جو ہے دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر تو پانچ سو سال کتنے بنیں گے اتنا عرصہ غربا پہلے جنت میں جائیں گے کہ غریب تھے جی جو بندہ اللہ کے دیوے رزق پہ راضی ہو جائے گا وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو درگ ہے اللہ اس کے لائے ہوئے عملوں پہ راضی ہو جائیں گے میرے بندے تو میرے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا تھا اب تو جو اعمال میرے پاس لائے ہیں میں تجھ سے راضی میں تیری جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو بھائی آج نیت کر لیجئے ہم اپنے دل میں جو اللہ نے رزق ہمارے لیے مقدر کیا اس کے اوپر راضی ہیں دل نہیں نہ چاہتا مشکل کام ہے دل چاہتا ہے کہ یا علیہ تلنا اوتیا مسلما اوتیا کارون اللہ جتنا کارون کو دیا تھا اتنا ہمیں بھی دے دے ایک مرتبہ میرے بیٹے سیف اللہ نے مجھے ایک رپورٹ پرنٹ کر کے دی کمپیوٹر سے میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے کہنے لگا جی پڑھ لیں میں نے کہا بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ مجھے خلاصہ بتا دو کہنے لگا یہ دنیا کے بیس بائیس ان لوگوں کی رپورٹ ہے جو سب سے امیر آدمی ہیں ایک کے پاس eighty seven billion dollar worth ہے ایک کے پاس اتنی ہے دوسرے کے پاس اتنی تیسرے کے پاس اتنی چوتھے کے پاس اتنی میں نے کہا بیٹا ایسے کرو کہ ان سب کے نام لکھ کے نا یہ بھی لکھ کے لے آؤ کہ ان کا انجام کیسے ہوا اللہ کی شان جی کے وہ بائیس بندوں کی رپورٹ پرنٹ کر کے میرے پاس لایا بائیس میں سے سترہ بندوں نے خودکشی کی تھی ایسی دولت کو انسان لات مارے کہ جس دولت کے بعد انسان کو خودکشی کرنی پڑ جائے یعنی بائیس میں سے سترہ بندوں کی جو ڈیتھ تھی وہ نارمل نہیں تھی ایب نارمل تھی ایسے مال کو کیا کرنا ہے تو ہم اللہ تعالی سے راضی رہنا سیکھیں جو اللہ نے دیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں بس ایک ذہن بنا لیں پھر دیکھیں اس رزق میں برتیں کیسے آئیں گی اللہ ہماری ضرورتیں خود ہی پوری کر دیں گے ہمیں غیر کی محتاجی نہیں مصیب ہوگی کسی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو مال میں بھی انسان کنات اختیار کرے اور اپنی عزت کے معاملے بھی کنات اختیار کرے ایسے اسٹیپ نہ اٹھائے کہ جی میں بڑا بن جاؤں میری عزت بڑھ جائے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے جب وہ بڑھانا چاہیں گے بڑھ جائے گی اگر وہ نہیں بنانا چاہے تو ہم مار لیں ٹکرے جتنی مارتے ہیں عزت نہیں بڑھے گی لوگ ظاہر میں عزت کریں گے دل میں نفرت کریں گے تو ایسی عزت کا کیا فائدہ جیسے پولیس والے ویسے سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں اور ویسے افیم نفر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ایسی عزت کا کیا فائدہ عزت تو وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل میں ہو وہ اللہ پیدا کرتا ہے تو مال اور رزق کے معاملے میں انسان کو کناعت اختیار کرنی چاہیے پھر اسی وسیعت کا دوسرا جزو ہے تو حسن تدبیر فی معافی یدک یدی کا استغنا ان بہی ان الناس اے بیٹے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں ہے تم اس کو حسن تدبیر سے استعمال کرو تاکہ لوگوں کی طرف تمہیں آنکھ ہی نہ اٹھانی پڑ جائے یعنی اگر تمہاری تنخواہ پانچ ہزار ہے تو اپنے خرچے اتنے بناؤ کہ تم آسانی کے ساتھ اس میں گزارا کر لو نہیں تر لکما ملتا تو کوئی بات نہیں عزت سے روٹی تو گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں نا نہیں مرغے چرگے ملتے تو چلو سبزی صحیح لسی صحیح گڑ صحیح انسان روٹی پکا کے کھا لیتا ہے سادہ کھانا کھا لیں چٹنی سے کھانا کھا لیں مگر کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں تو دونوں کام ہیں ایک انسان کناعت اختیار کر لے اور دوسرا یہ کہ جو اس کو ملا ہے اس کو حسن تدبیر سے خرچ کرے بے وقوفوں کی طرح پیسہ لٹا دینا یا شاپنگ کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں ہیں ضرورت کی چیز خریدیں مگر دکھاوے کی چیزیں مت خریدیں اس معاملے میں جس کا رزق اللہ نے تھوڑا رکھا ہے وہ اس پہ راضی ہو پھر وہ اگر پیون لگا کے کپڑا پہنے گا نا تو سنت ادا ہو جائے گی اور اس کو ثواب ملے گا لیکن ہر بندے کے لیے پیون لگا کے کپڑا پہننا سنت نہیں ہے ایک سنت اور بھی ہے نبی السلام نے ایک مرتبہ بڑی قیمتی چادر اوڑی تھی اور پھر اتار کے صدقہ کر دی تھی تو یہ بھی سنت ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے فراخی دی ہے مال میں تو قیمتی کم کپڑا پہنے اور پھر اتار کر غریبوں میں صدقہ کر دے تو امیر کے لیے وہ سنت بنے گی غریب کے لیے یہ سنت بنے گی دو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق سنت کے اوپر عمل کرے اب دیکھیں اگر امیر بھی کہے کہ جی نہیں میں نے تو چمڑا لگا کے ہی کپڑا پہننا ہے پھر اتارنا ہے تو غریبوں میں صدقہ کون کرے گا بھائی غریبوں کا کیا بنے گا اور اگر غریب کو کہا جاتا کہ تم اس طرح کی یمنی چادر پہنو وہ کہے گا میں کھانا کھاؤں یا میں اتنی مہنگی چادریں لوں میں تو نہیں کر سکتا غریب کے لیے اس پہ سنت عمل کرنا مشکل تھا امیر کے لیے اس پہ سنت عمل کرنا مشکل تھا اللہ کے محبوب نے دو سنتیں بنا دی ہر بندہ اپنی حیثیت سے سنت پر عمل کرے آج ذہن بن گیا ہے بعض لوگوں کا کہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں نا وہ تو جی بڑے معمولی کپڑوں میں رہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں ایک بڑے افسر ملے پولیس کے تو مجھے کہنے لگے آپ پیر صاحب ہیں میں نے کہا جی مجھے ہی کہتے ہیں پیر ذوالفار کہنے لگے پیر تو بس جھونپڑی بنی ہوتی ہے کٹیا میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے ایک وقت کا نہیں ملتا آپ کیسے پی رہے ہیں آپ تو لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہو میلے کپڑے ہو کھانے کو نہ ملتا ہو کہتا ہے لکھا ہوا تو نہیں ہے میں نے کہا ہر ایک کا نصیب ہے اللہ نے میرا رزق اگر اس طرح لکھا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور الحمدللہ میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں میرے لیے یہی سنت ہے نہیں نہیں پیروں کو ایسے نہیں کپڑے پہننے چاہیے ان کو تو بس میلے کچیلے کپڑے ہوں اور پیوند والے کپڑے ہونے چاہیے میں نے کہا بھائی پیوند والے آپ پہننا چاہتے ہیں تو پہنے مجھے اللہ نے دیا ہے میں اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر شکرانے کے طور پر میں تو صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا تو وہ افسر صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی کہ پیر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں بھائی اگر تو پیر مریضوں سے پیسے جبرن مانگتا ہے اور ان کے پیسوں پہ پل رہا ہے تو پھر تو واقعی بری بات ہے کہ مریضوں کے پیسے پہ ایش کرے اگر اللہ نے اپنا رزق اس کو دیا ہے تو اپنا رزق تو وہ استعمال کر سکتے ہیں نا ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد اللہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ سمرکند میں ان کا مناظ ہے میں نے دیکھا ہے وہ پورے شہر کے مالک تھے کتابوں میں لکھا ہے پورے شہر کی مارکیٹیں ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی اور مال پیسے کی بہتات تھی ان کے پاس اتنا مال پیسہ تھا کہ ان کا خیمہ جب نصب کیا جاتا تھا تو خیمے کو کیلے لگاتے ہیں لوہے کی سلاخیں وہ سوہے کی بجائے سونے کی سلاخیں ہوتی تھیں اور ان کے جانوروں کو بھی لوہے کی سلاخوں سے باندھا جاتا تھا اب آپ بتائیں کتنا پیسہ ہوگا بھائی کہ لوہے کی سلاخوں سلاخیں استعمال ہوتی تھی جانوروں کے لیے کوئی وافری سونا ہوتا ہوگا اور وہ بہت بڑے شیخ تھے لاکھوں لوگوں کے شیخ تھے بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا مجھے تو اللہ نے سنت کے ترویج کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ سنت کی اشاعت پہ زور دیتے تھے تھے بھی بہت بڑے شیخ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جو ایک نیک بزرگ گزرے ہیں بڑے عالم گزرے ہیں وہ اس زمانے میں تھے اور سوچتے تھے کہ میں بھی کسی سے بیت ہو جاؤں تو کسی نے عبید اللہ رحمت اللہ کا نام لیا تو مولانا جامع رحمت نے سوچا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور جا کے میں ان پیر صاحب کو دیکھتا ہوں کہ ان کے حالات کیسے ہیں اب مولانا جامع رحمت اللہ جب ان کو ملنے کے لیے پہنچے تو دیکھی کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں چٹائیاں نہیں قالین بچھے ہوئے ہیں بادشاہوں کی طرح پھر دیکھا تو ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے کی کیلوں سے بدے ہوئے ہیں تو مولانا جامی بڑے حیران ہوئے اور اپنے دل میں کہنے لگے نمرد است آ کے دنیا دوست دارد وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے پاس اتنی دنیا ہو اور بیت ہوئے بغیر واپس آ گئے واپس چلے راستے میں ایک جگہ تھک گئے تھے تو مسجد میں سو گئے خواب دیکھا قیامت کا دن ہے اور مولانا جامع اللہ کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے گرد ہیں حقوق مانگنے والے ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا حق چاہیے مجھے حق چاہیے مجھے حق چاہیے اب مولانا جامع گھبرائے ہوئے ہیں اتنے لوگوں کو میں حق کیسے دوں گا فرشتے نے کہا کہ ان حق والوں کو آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی تو مولا نے کہا کہ کیا اتنی نیکیاں ہیں اس نے کہا جی نہیں آپ کے تو نام مال میں اتنی نیکیاں نہیں جتنا حق مانگنے والے ہیں اگر یہ نیکیاں ساری تقسیم کر دیں تو بھی جان نہیں چھوٹتی آپ کی اب مولانا گھبرا گئے کہ میری ساری نیکیاں بھی ان کو دے دی جائیں تو میری جان نہیں چھوٹے گی تو میں تو جہنم میں گیا اب جب گھبرائے ہوئے تھے نا تو ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار گزر رہا تھا تو خواب میں مولانا جامی نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ عبید اللہ احرار ہے لو جیتنے میں عبید اللہ احرار قریب آ گئے انہوں نے مولانا جامی کو دیکھا پوچھا مولانا جامی پریشان کیوں ہیں مولانا کہا جی کہ حق مانگنے والے بہت ہیں اور میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ میں دے سکوں تو عبید اللہ احرار نے فرمایا فرشتے کو کہ بھائی اس کے پاس اتنے کیا نہیں یہ پریشان حال ہے تم ہماری نیکیوں میں سے نیکیاں دے کے حق والوں کو راضی کر دو اتنی نیکیاں تھیں بید اللہ احرار کی کہ فرشتے نے ان لوگوں میں تقسیم کر دی اور وہ سب راضی بھی ہو گئے اب مولانا کی جان چھوٹ گئی آنکھ کھلی تو مولانا کہنے لگے کہ یہ خواب جو ہے نا یہ ایسا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے پھر سوچا کہ میں جاتا ہوں دوبارہ جا کے حضرت سے ملتا ہوں پھر دوبارہ واپس آئے اور آ کے اب حضرت کو ملے کہ میں مسافہ تو کرتا ہوں جب حضرت کو مسافہ کیا تو حضرت مسکرائے مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو جو شیر پڑا تھا نا وہ بھی ذرا سنا دیں نہیں حضرت نہیں حضرت نہیں نہیں مولانا جو شیر پڑا تھا وہ ذرا پڑے کیا مصرا پڑا تھا حضرت میں نے پڑھا تھا نہ مرد است آ کہ دنیا دوست دارد وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے حضرت نے شعر مکمل کر دیا اگر دارد برائے دوست دارد اگر دنیا ہو تو اللہ کے لیے بندے کے پاس ہونی چاہیے اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے اگر میرے پاس اتنا مال ہے تو اللہ کے لیے میں اللہ کی مخلوق پہ تقسیم کرتا ہوں دین کے کام کرتا ہوں ایسا مال برا نہیں ہے پھر مولانا جامی ان سے بیت ہوئے اور ان سے خلافت خلافت پائی اور اللہ نے پھر آج دیکھیے ان کی کتاب کو کیا قبولیت عطا فرمائی جس طالب علم کو دیکھو کیا بغل میں کتاب جی میں جامی لیے پھرتا ہوں جی تو کنات اللہ سے مانگے اور اللہ کے اوپر راضی رہنا سیکھیے ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہنا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ بری عادت ہوتی ہے انسان خود بھی سوچے نا تو دل تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہ جی یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ اہلا جو دیا ہوا ہے اس پہ شکر تو ادا کرو نا اللہ آپ نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا جتنا اللہ نے دیا ہے اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے چنانچہ ایک آدمی تھا وہ زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نکلا جوتے نہیں تھے اب نیچے سخت زمین تھی گرم تھی جل رہی تھے پاؤں مسجد میں آ کے نماز پڑھی اور وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں تو آپ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے گھر آیا اور آپ نے مجھے جوتا ہی نہیں دیا میرے پاؤں جلتے رہے دعا مانگ کے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی کٹی ہوئی تھی لاٹھیوں کے سارے چلتا آ رہا تھا اب دل کے اوپر چوٹ لگی اب کہنے لگا یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو ادا کیے ہیں نا پہلے جوتوں کے نہ ہونے پہ شکوا کر رہا تھا اب پاؤں کے ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو ہاتھ نہیں ملے جن کو آنکھیں نہیں ملی جن کو بولنے کے لیے نہیں ملا زبان نہیں ملی ہمیں اللہ نے سب نعمتیں عطا فرمائی ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حرم میں ایک دفعہ میں نماز پڑھی تو ہماری آگے والی صف میں نا ایک عربی نماز پڑھ رہا تھا جب نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کے دونوں بازو کندھے سے کٹے ہوئے تھے کندھے سے کٹے ہوئے تھے بازو تھے ہی نہیں سرے سے اب جو بندہ اس کو سلام کرتا تھا وہ یوں آگے کر دیتا تھا زبان سے السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ رہا تھا میں بڑا حیران ہوا یا اللہ اس بندے کے دونوں بازو ہی نہیں ہاتھ نہیں بازو ہی نہیں ہے یہ کیسے کپڑے پہنتا ہوگا یہ رات کو سوتا ہوگا سردی کے موسم میں اور رضائی ہٹ جاتی ہوگی تو رضائی اپنے اوپر ٹھیک کیسے کرتا ہوگا یہ جوتے کیسے پہنتا ہوگا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ زندگی کیسے گزارتا ہوگا اور لوگ آ رہے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کیسا حالو اور وہ کہہ رہا کہہ رہا تھا میں اللہ سے راضی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں اللہ نے میرے پر بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں بازو ہی نہیں تھے اللہ اکبر کبیرہ اتنا میں اس دن ڈرا یا اللہ ہم آپ کا کیسے شکر ادا کریں آپ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں پیدا کیا ہے ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑے رہے ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے جب دل کی یہ کیفیت ہوگی تو گویا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت بھی عطا فرما دیں گے تو جو بندے کے پاس ہے اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں کہ اللہ آپ نے جو دیا ہوا ہے بہت نعمت ہے میرے پاس میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا ہمارے بزرگوں نے بہت تنگی کے حالات میں بھی خوشی زندگی گزاری ہے اور واقعی ان کے رزق میں برکت ایسی ہوتی تھی کہ ان کے پیسوں میں اتنی برکت تھی وہ غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں تھے ان کی ضروریات وہیں سے پوری ہو جاتی تھیں ایک شخص جنید بغدادی کے پاس آیا حضرت حج پہ جانے اور میرے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے حضرت نے اس کے لیے دعا بھی کر دی اور چونی تھی وہ بھی دے دی یہ چونی میری طرف سے لے لو ہدیہ اور جاؤ حج کرو لو جی وہ بندہ حج کرنے کے لیے پہنچا اپنے بستی کے باہر تو ایک قافلہ جا رہا تھا بھائی کہاں جا رہے ہو جی ہم تو حج پہ جا رہے ہیں آپ میں نے بھی حج پہ جانا ہے جی ان کا دیکھو بھائی ہمارے پاس ایک آدمی نے جانا تھا اس کا اونٹ ہے مگر اس کو کوئی وجہ بن گئی تو وہ آ نہیں سکا مگر اونٹ ہمارے پاس خالی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آ جائیں ہم آپ کو وہاں پہنچا بھی دیں گے حج بھی کروا دیں گے اور ساتھ سفر کر لینا وہ بندہ ان کے اونٹ پہ بیٹھ گیا کافلے کے ساتھ سفر کیا حج کیا کھانا سب کچھ ان کا ہوتا رہا پھر جب واپس آنا تھا تو پھر کافلے والے مل گئے کہ جی ہمارا ایک حاجی آیا تھا فوت ہو گیا اونٹ خالی جا رہا ہے آپ نے جانا ہے تو ہمارے ساتھ آ جائیں یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھ گیا اب سواری بھی مل گئی کھانا بھی مل گیا سارا سفر ہوتے ہوتے بالآخر اپنی بستی میں پہنچ گیا حضرت کے پاس آیا حضرت میں نے تو بہت سہولت کا حج کر لیا آپ نے دعا کی تھی اللہ نے ایسی برکت کی کہ وہ لوگ مجھے مہمان کی طرح لے کر گئے اور مہمان کی طرح واپس حج کرا کے چھوڑ کے گئے اور میرا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوا حضرت نے کہا اچھا میری چونی واپس کر دو اگر خرچہ نہیں ہوا تو میری چونی تم مجھے واپس کر دو اس چونی میں برکت اتنی تھی حضرت نے کہا کہ یہ خرچ ہونی نہیں تھی اس کے ہوتے ہوئے اللہ نے تیری ساری ضرورتیں ویسے ہی پوری کر دینی تھی تو اللہ والوں کے پاس جو چند ٹکے ہوتے ہیں نا وہ اتنی برکت والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی غیر کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کریں اور جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہیں آج یہ سبق ہم اپنے دلوں میں پکا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں غیر کی متاجی سے محفوظ فرمائے اور کفایت والا رزق عطا فرمائے اور آخرت کے حساب سے محفوظ فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں پھر مراقبہ کریں گے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمن تو بللہ و ملا اکتی و کتبی و رسولی ول یو ملا ولکری خیری و شرری منل آلہ ول باسی باغل مؤت آمنت باللہ کما کما و صفاتی ہی و قبل تو احکامی ہی اقرارم بلسانے و تصدیقم بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول استخر اللہ ربی کل ذنب و اتو بلح و کا یا الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں اب سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو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 برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما اللہ منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہر جہت سے ہماری حفاظت فرما اللہ نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما پیارے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما کرم والے معاملے فرما اللہ بچہ برا ہو یا اچھا ہو ماں پھر بھی محبت کرتی ہے اللہ ہم برے ہیں یا اچھے اللہ ہم سے محبت فرما لیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ ہمیں اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما اللہ اپنے محبین بندوں میں شامل فرما اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما اللہ جو قناعت کرنے والے بندے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما اللہ عزتوں والا معاملہ فرما اللہ ہم دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو قیامت والے دن پوری انسانیت کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے اللہ قیامت والے دن کو سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا اللہ سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا اللہ سب کے سامنے ہمیں سرخ رو فرما اللہ اپنے مشائق کے سامنے بڑوں کے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت عطا فرما پیارے اللہ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما اللہ ان کے ہاتھوں حوضے کو کوسر کا جام نصیب فرما اے اللہ ان کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما اللہ اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اللہ جنت میں ان کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرما اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما اللہ ہم اس قابل تو نہیں اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت عطا فرما پیارے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ دنیا میں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سنت کے فیض کو ہماری قیامت تک کی نسلوں میں جاری اور ساری فرما اللہ ہمارے گھروں کو سنت کا گلشن بینا اللہ سنت کا گہوارہ بنا اللہ ہماری اولادوں کو سنت کی محبت عطا فرما اللہ ہمارے گھر والوں کو سنت کی محبت عطا فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ ہر معاملے میں سنت کے ساتھ اس معاملے کو اللہ نپٹانے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت نصیب نصیب فرما اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما اللہ زندگی میں برکت عطا فرما اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما اللہ کام کاج کاروبار میں برکتیں عطا فرما پیارے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے اللہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا میں بار بار خواب میں ان کی زیارت نصیب فرما اللہ قیامت والے دن بھی اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما اللہ قرآن پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا آپ کچھ لوگوں کو قیامت والے دن اندھا کھڑا کریں گے اللہ اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم وہاں بھی دیدار سے محروم رہیں گے اللہ بہت دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضوحا کہا ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے ولئی کہا اللہ وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا آسمان کی طرف اٹھتا تھا آپ فرماتے ہیں قد تقلب السماء اللہ اس چہرے کا دیدار کروا دیجئے اللہ ویسے بھی کسی کے بارے میں بار بار سنتے ہیں اس کی محبت دل میں جوش مارتی ہے اللہ آپ کے حبیب کا تذکرہ بار بار سن کر اللہ آپ تو ان کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے اللہ خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کروا دیجئے اللہ اس محرومی کو ختم فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے اللہ مجمع میں جس کس کی دعا آپ کو پسند آ رہی ہے اللہ آپ کو اس دعا کی واسطہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما اللہ کرم کے معاملے فرما اللہ کتابوں میں تو ہم نے پڑھا ہے ان کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا ان کی زلفیں ایسی سیاہ تھیں ان کی آنکھیں ایسی تھیں اللہ اس محبوب کی زیارت کروا دیجئے اللہ قیامت والے دن بھی اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ عزت رفتہ نصیب فرما اللہ عزتوں والا معاملہ فرما اللہ کرم والا معاملہ فرما اللہ ذلت کو ختم فرما اے اللہ کیا ایک مرتبہ قبیلت ہے کی عورت اللہ آپ کے حبیب کے سامنے سے ننگے سر آ گئی تھی اللہ آپ کے حبیب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا اللہ آج آپ کے حبیب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کے سر کو ڈھانپ لیجئے پیارے اللہ امت کے سر کو ڈھانپ لیجئے اللہ آپ نے اپنے حبیب کو فرمایا تھا ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اللہ امت کے سر کو ڈھانپ لیجئے اللہ اپنی مدد فرما دیجئے اللہ عزت عطا فرما دیجئے اللہ کب تک ذلت کی اندھیری رات چھائی رہے گی اللہ اب تو عزت کا اجالا کر دیجئے پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ مسلمان ذلت میں ہے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرما اللہ جس طرح وقت کے فرعون نے کہا تھا ضروری اخت ولید ربا اللہ آج کے فرعون بھی یہی کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو ہم مسلمانوں کو ختم کر دے بلا لیں گے اپنے رب کو اللہ آپ آ جائیے اللہ اب تو آ جائیے اللہ اب تو مدد فرما دیجئے اللہ اب تو مدد فرما دیجئے اللہ ایک دفعہ فرما دیجئے میرے بندوں غم نہ کرو میں آ گیا ہوں میرے بندوں پر پریشان نہ ہو میں آ گیا ہوں اللہ عزت عطا فرما دیجئے اللہ کرم والے معاملے فرما اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما اللہ یہ عید تو خوشی کے لیے آتی ہے لیکن اللہ کئی مسلمان کروڑوں اربوں ایسے ہیں یہ عید ان کے لیے بھی غم کا سبب بنے گی اللہ ان کو بھی عید پہ خوشیاں عطا فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما پیارے اللہ عزتوں والے معاملے فرما اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہ فرما اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما اللہ کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرما اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما اللہ ہمیشہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ اب تو تانے بھی مل رہے ہیں کہ سارا وقت تم دعائیں مانگتے ہو نمازیں پڑھتے ہو کہاں ہے تمہارا رب کیوں نہیں تمہاری مدد کو آتا اللہ اب تو مدد فرما دیجئے پیارے اللہ رحمتوں کے معاملے فرما اللہ ہمیں ہر سال حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ بار بار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں مکہ کی زندگی عطا فرما اللہ مدینہ کی موت عطا فرما اللہ بقی کی قبر نصیب فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ جس طرح آپ نے زندگی میں ایمان کی دولت عطا فرمائی اللہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کیا مرنے کے جب مر رہے ہوں اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے چھوٹے بچے جب کسی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنے بڑوں کے پاس رکھوا دیتے ہیں اللہ ایمان قیمتی نعمت ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ نئے نئے فتنے روزانہ جنم لے رہے ہیں اللہ ایمان کب ضائع ہو جائے کوئی نہیں جانتا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اللہ اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب نصیب فرما اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ چن چن کے دفع دور فرما اللہ ملک میں جو مختلف بحران ہیں اللہ مختلف بحرانوں کو ختم فرما اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں معاشرے کا اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے تین و حرم کی حفاظت فرما اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما اے اللہ مداری سے عربیہ کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما اللہ اٹھنے سے پہلے تمام احباب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں آپ کو پسند ہوں گی اللہ ان کی نیکیوں کے صدقے اللہ ہم گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرما اللہ رحمتوں والے معاملے فرما کرم والے معاملے فرما اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں اللہ نفس و شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ ایک قدم بڑھتے ہیں اللہ وہ ہمیں بھٹکا کر کئی قدم پیچھے گرا دیتے ہیں اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل مشکل ہے لیکن آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے پیارے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے اللہ ہمیں نیک و کارو والی زندگی عطا فرما اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت نصیب فرما اللہ صحت والی طویل زندگی عطا فرما اللہ برکت والی طویل زندگی عطا فرما اللہ ان کے سائے کو آخر اللہ ہمارے سروں پر اللہ حفاظت سے قائم و دائم فرما اللہ جو ہماری ان کے ساتھ ایک نسبت ہے اللہ اس نسبت کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں اللہ اس نسبت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں اور کیا مت والے دن اللہ اسی نسبت کے ساتھ